حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے آریتن لی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ کے لیے لیا ہوا جانور واپس کیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے